ابو جوہیفا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بتہا میں زہر اور عصر کی دو دو رکتیں پڑھیں آپ کے سامنے انزا گاڑ دیا گیا تھا اور جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ایک